ابو اسامہ نے ہمیں ہشام سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد عروا سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں ان عورتوں پر غیرت کرتی تھی جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور ہبا پیش کرتی تھی میں کہتی کیا کوئی عورت بھی خود کو ہبا کر سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا آپ ان عورتوں میں سے جسے چاہیں پیچھے کر دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رہنے دیں اور جسے آپ نے الگ کر دیا تھا ان میں سے بھی جس کا آپ کا دل چاہے لائیں کہا تو میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کے رب کو نہیں دیکھتی مگر وہ آپ کے لیے آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اکتیس